ابراہیم بن حمید رواسی نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے قیس بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا آپ نے فرمایا اس کے حوالے سے تمہیں کیا بات اتنا تھکا رہی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ کھانے کے ڈھیر اور پانی کے دریا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے حقیر تر ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو اٹھتر